سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو عزرا خاندان کا ایک آدمی رات کو فوت ہوا اور اسے رات ہی کو دفن کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دفن کرنے سے منع فرما دیا جب تک اس کی نماز جنازہ ادا نہ کر لی جائے اللہ یہ کہ لوگ رات کو دفن کرنے پر مجبور ہو جائیں حدیث نمبر بتیس سو تریسٹھ مسند احمد